حضرت حمان سے روایت ہے کہ جس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو گئے انہوں نے بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں اکٹھے کر کے فرمایا میں تم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں اوزائی نے اس یعنی ہر بن جداد کی مخالفت کی ہے نیز اوزائی کے شاگردوں نے اس پر اختلاف کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستاون